حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کی وجہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی چٹیل صحرا میں اپنی سواری گم کر بیٹھا اس نے اسے تلاش کیا حتیٰ کہ جب تھک گیا تو کپڑا اوڑھ کر لیٹ گیا وہ اسی حال میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اسے اپنی سواری کے پاؤں کی آواز وہی سنائی دی جہاں سے وہ گم ہوئی تھی اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سواری سچ مچ موجود تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو انچاس